کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ کا معنی ہے نشست بیٹھنے کا انداز یہاں پر دلالت کرتا ہے کریں گے باپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے بارے میں بیٹھنے کے انداز کے بارے میں حدثنا عبد اللہ بن حسان اپنی دونوں جدوں سے نقل کر رہا ہے عربی میں دادی اور نانی کو جدتن کہتے ہیں تو دادیاں دو تو نہیں ہوتی ظاہر ایک ہی ہوتی ہیں تو یہاں بظاہر تسمیہ کا سگا ہے یہ روایت وہ اپنی دادی سے اور نانی سے نقل کر رہا ہے بنت محرمہ انہا رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد بنت محرمہ کہتی ہے نبی علیہ السلام مسجد میں دیکھا وہ ہوا الفاظ قرف کا ہندی اردو میں مانا ہے گوٹ مارنا اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ کلے زمین پر رکھ کر دونوں رانے ایک ایک ساتھ آدمی چپکائے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھوں پر اپنے گھیرا ڈالنا گھیرا ڈالے اس کو پرفسا کہتے ہیں اور ہندی اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے گوٹ مارنے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گوٹ مارے ہوئے تھے یعنی اس حالت پر مسجد میں تشریف فرماتے کہ دونوں رانیں پیٹ کے ساتھ تھی اور دونوں گٹنوں کے در ہاتھوں پر کپڑے سے گھیرا ڈالا تھا کہتی ہے فلم صلی اللہ علیہ وسلم المتخشی حافل جلسہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح آجانہ حالت میں بیٹھنے میں دیکھا تو من الفرق تو میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی حضرت بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فسا کی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے میں بتا چکا ہوں کہ قرفسا کہتے ہیں دونوں جبکہ ادمی سرین پر بیٹھ اس کو قرفسا کہتے ہیں ہندی اردو میں گوٹ مارنا کہتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے خسائل نبوی میں یہی ترجمہ کیا ہے اور آگے فرماتی ہے اور من الفرق میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی اب کانپنے کیوں لگی تو محدثین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس حالت پر جو بیٹھے تھے یہ حالت فکر اور رنج کی تھی کہ نبی علیہ السلام متفکر ہیں سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں امت پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا اس وجہ سے وہ کانپنے لگی وہ بھی خالہ حدثنا میری آواز آ رہی ہے وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد حضرت عباد بن تميم اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چت لیٹے ہوئے تھے مسجد میں واضح احدار علی نبی علیہ السلام نے اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا تھا اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت استلقاء میں لیٹے ہوئے تھے یعنی چت لیٹے ہوئے تھے مسلم شریف کی روایت سے اس طرح لیٹنے کی ممانعت معلوم ہو رہی ہے تو علماء نے اس کی توجہ یہ کی ہے ایک صورت چت لیٹنے کی تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں پھیلا کر کے ایک قدم دوسرے قدم پر رکھے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور دوسری صورت یہ ہے جس سے وہ یہ دونوں پاؤں پہلا کر کے ایک قدم کو ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر دوسرے پاؤں کے گھٹنے پر آپ کو معلوم ہے کیا رواج تہ بند باندھنے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے کی گٹ یعنی اوپر تو اس سے تہبند کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے ربیع علیہ السلام نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہی تو آپ حالت احتبا میں میں بتا چکا ہوں کہ حالت احتبا کہتے ہیں دونوں رانیں کڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے دونوں ٹھانگوں کو گھیرنا یا ہاتھوں سے اور یا کسی کپڑے سے جس کو ہندی اردو میں ووٹ مارنا کہتے ہیں بابو ما جا فی تھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باب ہے اس میں لفظ ہے فی تھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جو باب ہے اس میں لفظ ہے اتقا اتقا لفظ تھکعت یہ اس میں مصدر ہے اور اتقا یہ مصدر ہے اس میں مصدر کا اطلاق معنی یہ اس شے پر ہوتا ہے جو تکیہ لگانے لگانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس کو تکیہ کہتے ہیں یعنی اس میں مصدر سے مراد تکیا ہیں تو بابو ماجا فی تھکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی علیہ السلام کے تکیے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تکیے بھی استعمال کیا ہے حدیث میں چند چیزوں کا ذکر آیا ہے جس کو رد نہیں کرنا چاہیے ایک اس میں سے خوشبو ہے باقی ہدایا اور گفٹ میں آدمی کو اختیار ہے چاہے وہ لے چاہے نہ لے حکیم الامت مجد ملت مولانا شف علی تہانی رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا جس سے بے تکلفی نہ ہوتی حضرت اس سے گفٹ یا ہدیہ نہ لیتے لیکن حدیث میں ہے غالباً دو تین چیزوں کے بارے میں ہے کیا تو یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے بارے میں آگے جو لفظ ہے اتقاء آگے باب میں ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے اتقاء کا معنی ہے سہارا لینا تو سہارا لینا عام ہے چاہے انسان کے واسطے سے ہو یا دیوار کے واسطے سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو تو اتقاء کا معنی ہے سہارا لینا اور تھوکا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن اسرائیل عن سماک ابن حرب عن جابر ابن سمرت قال رائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیان على وسادت على یساره جابر بن سمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا متقیان على وسادت ایک تکیہ پر ٹھیک لگائے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا علی ساری ہی جو بائیں طرف وہ تکیہ رکھا ہوا تھا یہاں پر اعلیٰ یسار ہی ہے کہ وہ تکیہ بائیں طرف تھا امام ترمیزی رحمہ اللہ اس روایت پر آگے جا کر کے گفتگو کریں گے مشہور روایت میں یہ لفظ نہیں ہے وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشتم المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر الحدم بھی اکبر القبائر میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں قالو بلا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابو ما جا فی تھک رسول اللہ تعالی الاشراق باللہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانا الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا یعنی جائز کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کان متقی تاریخ کا بیان ہے کہ اس دوران آپ نے کسی چیز پر ٹھیک لگایا تھا خالہ و شہادت الزور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یا او قول الزور یا جھوٹی بات یعنی جھوٹ بولنا رابی کو اس میں شک ہے خالہ راوی کا بیان ہے فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بار بار ارشاد فرما رہے تھے یہ جملہ قلنا راوی کا بیان ہے یہاں تک کہ ہم نے چاہا ہم یہ خواہش کرنے لگے یہ تمنا کرنے لگے لئی تو سکتا کہ کاش اب نبی علیہ السلام سکوت فرمائے خاموش ہو جائے جھوٹی گواہی ہو یہ تو بالکل ظاہر ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں کسی کا کیس چل رہا ہو کسی کو رشوت پیسے دے کر کے کسی کو گواہ بنا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو اور اس طریقے سے اس آدمی سے ناجائز طور پر اس کا حق لینا یہ تو حرام ہے اس طرح کسی کی مدد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور اگر جھوٹی بات ہو یعنی قول ہو جس طرح راوی کو شک ہے اس میں تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے البتہ ترمیزی میں ترمیزی جلد ثانی میں آپ پڑھ چکی ہیں تین مقامات اس سے مستثنا ہے نمبر ایک ازدواجی زندگی خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ خلاف الواقع بات ایک دوسرے سے کریں لیکن اتنے جو اتنا جھوٹ بھی نہ بولیں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہ رہیں اور نمبر دو سلح کرانے کی غرض سے تو دو تین مقامات اس سے مستثنا ہیں وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جحيفة رضي الله تعالى نوسي روايات ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا بے شک میں آکل مت ان میں ٹھیک لگا کر کے کانا نہیں کہتا ٹھیک لگا کر کے کانا کانا بغیر کسی عذر کے یہ متکبرین کی علامت ہے اور اس سے بچنا چاہیے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے شمائل ترمیزی کی شرح خسائل نبوی میں اس میں چار صورتیں ذکر کی ہیں کہ ٹھیک لگانے کی چار صورتیں ہیں اور وہ اس میں داخل ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ دائیں یا بائیں دیوار یا کسی اور چیز پر پھینک لگا کر کے کھانا کھانا یہ صورت تو معلوم ہے نمبر دو یہ ہے کہ ہتھیلی سے زمین پر سہارا لگا کر کے کھانا کھانا سے بعض لوگوں کی عادت ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا نمبر تین یہ ہے کہ چار زانو بیٹھ کر کے چوکڑی مار کر کے کسی فوم وغیرہ پر بیٹھنا یہ بھی ٹیک لگانے کے زمرے میں آتا ہے نمبر چار یہ ہے کہ پیچھے دیوار کے متصل کوئی تکیا وغیرہ لگا کر کے اس کی ساتھ ٹیک لگائیں تو حضرت نے یہ چاروں صورتیں ٹیک لگانے میں داخل کی ہیں ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہو بیمار ہیں یا کوئی اور عذر ہیں اس کے لیے ٹھیک لگا کر کے کانا لیٹ کر کے کانا یہ اس کے لیے جائز ہے قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكيا على بسادة جابر بن سمورة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پر ٹھیک لگائے ہوئے دیکھا آگے امام ترمیزی رحمہ اللہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو بائیں طرف بائیں طرف رکھنے کی بات ہے یہ صرف اسرائیل سے مروی ہے اسرائیل جو راوی ہے اس سے مروی ہے باقی روایتوں میں نہیں ہے لم خالہ ساری حضرت وکیع راوی نے ساری کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا ہے وہاں کا غیر واحد واحد اسرائیل اسی طرح اسرائیل کے دوسرے شاگردوں نے بھی وکیع کی طرح روایت کی ہے ولا نعلم روا کی على يساره ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی نے على يساره کے الفاظ نقل کی ہوں ما روا اسحاق بن منصور عن اسرائیل سوائے اسحاق بن منصور کے جو اسرائیل کے شاگرد ہیں صرف اسحاق بن منصور نے کے الفاظ نقل کیے ہیں باب ما جا في التكاء یہ حمزہ وصلی ہے في التكاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا لینے کے بارے میں یعنی تکیے کے علاوہ کسی اور چیز پر سہارا لینے کے بارے میں ہے وہ بھی قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلامہ عن حمید عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم کان شاکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایک مرتبہ ٹھیک نہیں تھی فخرج على اسامہ بن زید ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے کمرے سے حجرے سے باہر تشریف لائے یہ سہارا لیے ہوئے تھے بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر وعلیہ صوب قطری اور نبی علیہ السلام پر ایک قطری یعنی یمنی کپڑا تھا قد توشح بھی جو وہ منقش تھی فصل آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برخان عن عطاء بن عن عطاء ابن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا فی مرض اللذی توفی فیہی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے اس بیماری میں جس میں آپ وصال فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے سر مبارک پر احسابطن سفرا ایک پٹی تھی زرد قسم کی علیہ میں نے سلام کیا فقال یا فضل فرمایا اے فضل کل تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں خالہ آپ نے فرمایا اشدد عصابہ رأسی فرمایا کہ یہ پٹی میرے سر پر اشدد کر کے باندھ لو زور سے باندھ لو خالہ راوی کا بیان ہے فضل بن عباس کا فال تو میں نے اسی طرح کر لیا سم مقاہدہ پھر آپ بیٹھ گئے فو من کی بھی آپ نے میرے کندھے پر وہ ہاتھ رکھا سم مقامت پھر آپ کڑے ہو گئے فدخل فی المسجد آپ مسجد میں تشریف لے گئے مسجد میں داخل ہوئے وہ فی الحدیث قصہ تن اور اس حدیث میں قصہ ہے یہاں پر احساب ان سفرا کے الفاظ آئے ہیں تو حسابت سفرا کا معنی ہے زرد پٹی اس کا ترجمہ اس سے کرنا کہ زرد عمامہ تھا تو یہ اولا نہیں ہے بلکہ آپ نے سر میں تکلیف کی وجہ سے پٹی باندھی تھی اور وہ زرد قسم کی پٹی تھی امام ترمزی رحمہ اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ وہ فی الحدیث سے قصہ تن اس حدیث میں ایک قصہ ہے محدثین نے اس قصے کی تشریح میں ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور جس بیماری میں آپ وصال فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے جس طرح اس حدیث میں ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ پر ٹیک لگایا آپ کا سہارا لیا اور پھر مسجد تشریف لے گئے تو آگے جو قصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا کر کے لوگوں کو جمع کر لو اس نے لوگوں کو جمع کیا آپ نے حمد و سلاد کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے جس کو مارا ہو میں نے جس کو کمر پر مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے میں نے جس کی عزت پر آبرو پر کوئی حملہ کیا ہو تو میری آبرو بھی حاضر ہے مجھ سے بدلہ لے جس کا میرے اوپر کوئی مالی میرے ساتھ کوئی مال کا معاملہ ہو مالی مطالبہ ہو تو مجھ سے مال لے لے اور کسی آدمی کے دل میں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں اس کے لیے بوجھ پیدا ہوگا فرمایا کہ بوجھ رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے نہ میری شان کے ساتھ یہ موافق ہے بلکہ وہ آدمی تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جو مجھ سے اپنا حق وصول کرے یا مجھے معاف کرے اور میں اللہ تعالی کے سامنے خوشی سے حاضر ہو جاؤں خوشی کے ساتھ حاضر ہو جاؤں نبی علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا اور پھر آپ ممبر سے اترے زہر کی نماز پڑھی پھر ممبر پر تشریف لے گئے پھر یہ اعلان فرمایا ایک آدمی کڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تین درہم آپ کے ذمے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تو تکزیب کرتا ہوں اور نہ میں اس سے قسم کا مطالبہ کرتا ہوں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تین درہم آپ کے میرے اوپر کیسے ہیں اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تین درہم دو میں نے دے دیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بالکل ٹھیک ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو تین درہم دو اس نے دے دیے ایک آدمی کڑا ہوا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بیت المال کے سرکاری خزانے کے تین درہم ہیں میں نے خیانت سے لیے ہیں علیہ السلام نے فرمایا کیوں خیانت کی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں زیادہ محتاج تھا مجھے ضرورت تھی میں نے بغیر کسی اجازت کے وہ تین درہم لے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فضل تو سے تین درہم اصول کر لو اس نے تین درہم اصول کر لیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو کوئی بھی دعا کرانی ہو اپنی حالت کے بارے میں تو مجھ سے دعا کروائے پھر مختلف لوگوں نے دعائیں کروائی خسائل نبوی میں اس کی تفصیل موجود ہے پھر نبی علیہ السلام اسی طرح گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے آپ نے گھر والوں میں اور خواتین میں یہ اعلان کیا تو یہ جو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ فی الحدیث قصۃ اس حدیث میں قصہ ہے یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا یہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے آگے باب ہے بابو اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانا کانے کے بارے میں کانا تناول فرمانے کے بارے میں وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن القعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا قعب بن مالك رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اپنی انگلیاں تین مرتبہ چھاٹتے تھے یعنی کھانا کھانے کے بعد تین مرتبہ آپ انگلیاں چھاٹتے تھے یہ سود بھی ہے اس سے کھانا جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے اور جو ذرات کھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کی ایک لحاظ سے قدر بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے اس کے بعد بے شک آدمی ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں ہاتھ دھوئیں ابو غیر عیسہ دن غیر محمد ابن بشار قال دوسرے حضرات نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی تین انگلیوں کو چاٹتے تھے تو سابق روایت میں تو آ گیا کہ تین مرتبہ آپ انگلیوں کو چاٹتے تھے اور اس میں آ گیا کہ تین انگلیوں کو تین انگلیوں کو آپ چاٹتے تھے ایک میں ہے تین مرتبہ اور ایک میں ہے کہ تین انگلیوں کو آپ چاٹتے تھے تو دو باتیں اس سے ثابت ہو رہی ہے نمبر ایک یہ کہ آپ کھانا تین انگلیوں سے کھاتے تھے تاکہ زیادہ کھانا ساتھیوں کے ہوتے ہوئے آدمی نہ کھائے اور نمبر دو آپ تین مرتبہ انگلیاں چھاٹتے تھے اور یہ تین مرتبہ انگلیاں چھاٹنا یہ مستحب ہے وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما جب نبي عليه السلام كان كاتي یعنی کھانا کھانے سے فارغ ہوتے لائق اصابعہ السلاس تو آپ اپنی تینوں انگلیوں کو چھانٹ لیا کرتے تھے وہ بھی قال حدثنا وبه قال حدثنا الحسين بن علي علي يزيد الصدعي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحزرمية قال حدثنا شعب عن سفيان السوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا میں ٹھیک لگا کر کے کانا نہیں کاتا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تین انگلیوں سے آپ کھانا تناول فرماتے ہونا اور تینوں انگلیاں آپ پھر چھاڑتے تھے وہ بھی کالا دسن احمد ابن منی کالا دسن الفضل ابن دکین قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ دورے لائی گئی فرائی تو ہوں یا کلو میں نے دیکھا کہ آپ تناول فرما رہے ہیں کھجوروں کو وہ من الجوع وہ مینل من الجوع آپ بھوک کی وجہ سے حالت اخہا میں بیٹھے ہوئے تھے میں بتا چکا ہوں حالت احتبا اور حالت اتواہ یہ دونوں قریب قریب ہے اتحا کا معنی ہے کہ دونوں ٹھانگوں کو دونوں پاؤں کو کڑا کر کے آدمی سرین پر بیٹھ جائے یہ ہے حالت اقاب چلے یہاں تک کافی ہے آگے انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے فیمان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ